کو جب بارش برستی ہے اور جب گمبد خطرہ سے وہ بوندے ٹکراتی ہیں سبحان اللہ اور جب مکہ پاک میں بارش برستی ہے اور میزاب رحمت سے جب یہ مبارک قطرے نیچے زائرین پر اپنا کرم لٹاتے ہیں سبحان اللہ وہ مناظر کیا خوبصورت ہے دعا کرتے مولا ہمیں مکے کی بارش نصیب فرما بارش مکہ میں طواف نصیب فرما ہمیں مدینہ منورہ کی بارش عطا فرما آمین آمین سما ہے ہاں، ہاں۔ کہاں پہنچے ظاہر کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے ہاں, ہاں، یہ راستہ مدینہ پر کی طرف جا رہا ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھو اس راستے پر کیسے قربان ہوا جاتا ہے جیسے ہیں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو بارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جانے پیزا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جان فیضا ہے میرے مولا کے در منورہ کی حاضری کے لیے زندگی بھر تڑپا کیے ہیں التجائیں کرتے رہے آج ارمان پورے ہونے کا دن ہے آلہ دکھتے ہیں نا گھڑیا گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی تیری گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے اب مدینے کی طرف سفر ہو رہا ہے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا کو بہنے دینا یہ خیال کرنا کہ میں جا کہاں رہا ہوں خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ اپنے گندے پاؤں لے کر اپنا گندا وجود لے کر میں کیسے مدینہ منورہ میں جاؤں گا آئیں دوسری طرف نبی پاک علیہ کی عطائیں یاد آئیں اف بے حیا کہ یہ وہ اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خوب در گزر کی ہے السلام علیکم کنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبد خزرا ہوگا اے بورڈ آئے گا کہ مدینہ منورہ اب تقریباً دو سو کلو رہ گیا ہے جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آئے گا عاشق رسول ہوں تو دل کا رنگ بدلتا رہتا ہے خیال آتا ہے کہ کدھر پہنچنے والے ہو اعلی حضرت سمجھاتے ہیں نا میراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے سبحان اللہ سنبھل جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے تقریباً پچاس کلو میٹر دور رہ گیا ہے ہو سکے تو تازہ وضو کر دینا اپنے آنسو کو بہنے دینا کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں عاشقوں کی بستی ممبئی عشق مدینہ منورہ میں داخل ہونے والا ہوں پھر درود پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیے گا جب مدینہ پاک پہنچ جائیں جلدی نہیں کر لیا تھکے ہیں کچھ آرام کر لیں بھوک لگی ہے کچھ کھانا کھا لیں آقا کے در پر جانا ہے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جانا ہے اس کے بعد تیار ہونا ہے تازہ غسل کرے اچھی طرح غسل کرے ناخن وغیرہ کاٹ لے تو کاٹ لے غیر ضروری بالوں سے اس کو بھی صاف کر لے اب اس کے بعد نئے کپڑے پہنے اچھی سی عطر لگائیں سبحان اللہ اماما شریف نیا ٹوپی بھی نئی لباس بھی نیا ہو سکے تو سرما بھی لگائیں اور اب عشق و مستی کے عالم میں درود پڑتے ہوئے روزہ رسول پر حاضری دینے جانا ہے اب جب ہوٹل سے نکلے نا تو سر جھکا ہو اور کیفیات کچھ اس طرح کی ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جان بے آکار گی کے ساتھ کئی بار سنا ہوگا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے کس کو کہتے ارے دنیا بھر کی فضائیں دیکھی دنیا بھر کی ہوائیں دیکھی مگر خدا کی قسم مدینے کی ہواؤں مدینے کی فضاؤں میں جو تقدس ہے جو چاشنی ہے جو سکون ہے شاعر نے جو لکھا حق لکھا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا فضا سنجیدہ سنجیدہ آسو بہاتے ہوئے ایک طرف یہ خیال آئے کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں توحفہ کیا لے کر جا رہا ہوں پھر جواب آتا ہے کہ میں گناہ گار کروں کس کے سامنے سے سگے ہن ہر سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر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 تو پسند تار کا ست سا ہمیں مایوس نہ کرنا تار کا ست سا ہمیں مایوس نہ کرنا سر سر کرم کر نظر کر کرم کر نظر کر میں بڑی دور سے آیا میں نات تیری نا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری خبریں وسا محتاج جیسے تڑپ رکھنا کہ میں نبی پاک کی توجہ لینے آیا ہوں آقا سے شفاعت کی خیرات لینے آیا ہوں کریم کے در پر جھولی بھرنے آیا آیا ہوں ہوں ہوں ایک مجرم بخشش لینے قابل نہیں تھا مگر بلاوے پر آیا ہوں اے اسلامی بھائیوں وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گمبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجیے السلام السلام علیکم رسول اللہ السلام السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام السلام علیکم یا خیر آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ اسلو کا شفاعت یا رسول اللہ دکھا سبز گمبت تو بولی ہے آنکھیں یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا شکریہ آپ کا سلطان پدینے والے مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے ہے یہ احسان احسان مدینے والے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا کا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجئے گا وہ گناہ گار پہ احسان مدینے والے آقا شفاعت ہے رسول اللہ کا شفاعت ہے رسول اللہ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا بھائی اپنے کی طرف آقا اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا یا رسول اللہ سینکڑوں کے دل منور کر لیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا گیڑ ہے علم کی میرے گرد آقا اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہے بلاتے رہنا کا نوازتے رہنا کا نگاہوں میں رکھنا میشر میں بھول نہ جانا کا گناہ گار ہوا کا آقا مجھے بھول نہ جانا آپ سے بڑی محبت ہے آقا آقا ہوں گناہ گار مگر آپ کا آپ کے غلاموں کا غلام آقا آپ کے سگوں کا سگ میں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان کاش قسمت میرا ساتھ دیتی کاش قسمت میرا ساتھ دیتی موت بھی یا بری میری کرتی جان قدموں پہ قربان کرتا الوداع تاجدار مدینہ